آپ ہماری قوم کا ذہن ہے آپ ہماری قوم کی عقل ہیں آپ ہماری قوم کا مزاج ہیں آپ کی سفید داڑیوں سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے امید ہے آپ بھی اس سے حیا فرماتے ہوں گے بزرگوں سفید داڑی والوں آپ نے تو جوانی کے وہ لمحات گزار لیے جن میں جذبے بھی جوان ہوتے ہیں جسم میں طاقت بھی ہوتی ہے لیکن اسلامی غیرت تو مرتے دم تک باقی رہتی ہے قوم کو آج آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے بزرگوں آپ کی جرات کی ضرورت ہے ظالموں نے آپ کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی آج گھر میں بزرگوں کی کیا قدر کوئی چھوٹا بچہ تین سال کا لٹو ڈیڑھ فٹ کا اگر پچاس دفعہ کوئی بات پوچھے سارے ہنس ہنس کے جواب دیں گے اگر سفید داڑی والا بزرگ دوسری بار کچھ پوچھے بیوی کا پارا بھی چڑھ جاتا ہے بچے اور بہو کا پارا بھی اونچا ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتے ہیں آپ کا کھانسنا بھی ان کو برا لگتا ہے ان کی نظریں آپ کی سفید داڑھی پہ نہیں آپ کی جائیداد پر ہیں آپ کی زمین پر ہیں آپ کے مکان پر ہے مگر بزرگوں اللہ نے آپ کو شان بخشی ہے آپ کی داڑھی میں اللہ نے نور بھرا ہے آپ کو اللہ نے تجربہ دیا ہے خدا کے لیے خود کو بلند کر لو اس فکر میں نہ رہو کہ بیٹا خوش ہو پڑھی لکھی بہو خوش ہو اس فکر میں رہو کہ میں اس عمر میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں جوانی کی کیا تلافی کر سکتا ہوں آؤ ہمارے معسکرات میں آؤ اسی اسی سال کے بوڑھے اپنی جوانی کی تلافی کرنے کے لیے ہاتھوں میں گلے تھامے کھڑے ہیں اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر لو انہیں کہہ دو میں نے تمہیں پالا اس لیے تھا تاکہ تم رب کے لیے جان دو اپنی زمینیں جہاد کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ان نوجوانوں کے ساتھ ڈال دو تاکہ یہ جذبات میں آ کے غلط رخ پہ نہ بہ جائیں ہر دفتر میں بزرگ نظر آنے چاہیے ہر محاذ میں بزرگ نظر آنے چاہیے اگر ابو ایوب انساری ننانوے سال کی عمر میں جا سکتے ہیں بزرگوں آپ بھی جا سکتے ہو امر ابن جمو لنگڑے ہو کر بوڑھے ہو کے جا سکتے ہیں بزرگوں آپ بھی جا سکتے ہو حضرات تابعین ایک سو بیس سال کی عمر میں دشمن کے چھکے چھڑا سکتے ہیں آپ بھی چھڑا سکتے ہو اپنے خون کو ٹھنڈا نہ ہونے دو اپنا وقت ٹی وی کے سامنے نہ گزارو رب نے آپ کو بڑا بنایا بڑا بن کے دکھاؤ اور دنیا کی ہر بیٹی سے کہو بیٹی میں زندہ ہوں میرا جسم نہ تما سہی میرا جذبہ جوان ہے میں کنڈی کھٹکھٹاؤں گا میں جوانوں کے پاس جاؤں گا میں ایک ایک بچے کو دعوت دوں گا بیٹی تیرے سر پہ دوپٹہ رکھنا میری ذمہ داری ہے